ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے کہیں تشریف لے جاتے تھے تو اب دیکھیے گھر میں سے نکلتے ہوئے بھی دعا اللہ سے مانگتے تھے اور کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے یہ بھی پناہ کا ایک انداز ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح سنن نسائی میں کتاب الاستعاذہ میں انہوں نے نقل کی ہے کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ بسم اللہ رب اعوذ من ان دیوار تیرے نام کے ساتھ میں اس گھر سے نکلنے کا ان کاموں کا آغاز کر رہا ہوں اور اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان اللہ میں پھسل جاؤں صحیح راستے سے ہٹ جاؤں او از اللہ اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں او ازلما اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں او ازلما اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے او اجہلا اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت کے کام کروں او یو جہیلا علیہ اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے کتنی باتوں سے اس ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی ہے اس چیز سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے انسان کو زندگی میں ہر لمحے ہر ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کسی ظلم کا مرتکب تو نہیں ہو رہا یہ ظلم اندھیرا ہے اور ظلم عربی میں ویسے بھی اندھیرے کو کہتے ہیں یہ ظلم قبر میں اندھیرا بن جائے گا اور قبر تاریخ ہو جائے گی یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا اور جگمگا رہی ہوگی جب زمین اللہ کے نور سے یہ شخص اس وقت بھی ظلم کی وجہ سے ظلمتوں اور اندھیروں میں گرا ہوا ہوگا یہ یہ ظلم ظلم کا کی سیاہی انسان کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی وہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا کے دم دے گی اس لیے کبھی بھی انسان کو ظلم کا احتکاب نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو تانے دینا لوگوں کے عیوب چننا لوگوں کے معاہد پہ آر دلانا تعیشات کی زندگی حرام کا پیسہ اور اور اپنے ہمسایوں کا خیال نہ کرنا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا اور جاہل کو تعلیم نہ دینا یہ سب چیزیں ظلم کے زمرے میں شامل ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے جھوٹے الزام اور زبان کے غلط استعمال یہ سب کی سب چیزیں قبر کو تاریخ کرنے والی ہیں زندگی میں بجلی کٹ جائے اور گھر میں تاریخی چھا جائے بجلی چلی جائے کتنی وحشت اور الجھن ہوتی ہے اور جب شخص اپنی قبر کو تاریخ کر رہا ہے اسے اس کا احساس نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ گھر سے تو نکل رہا ہوں مراد یہ تھی کہ پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے میں جہالت کے کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا رویہ اپنائے خدایا ان سب چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہالت علم کی دشمن ہے اور جہالت علم علم کو رد کر دیتی ہے اس لیے آدمی صاحب علم ہو اور جہالت کی حرکت کرے یہ بھی گناہ کی اور برائی کی بات ہے جہاں تک ہو سکے جہالت کے خلاف جہاد کرنا چاہیے علم کو پھیلانا چاہیے عام کرنا چاہیے علم کے حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرنے چاہیے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اچھی کتابوں کا مطالعہ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہالت سے نکالتی زندگی پر غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں میں سے کتنا وقت خدا کے کسی نیک بندے کی صحبت میں گزارتے ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا وقت مطالعے کو دیتے ہیں کتنی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں کیا زندگی میں اتنا اتنا اتنی مصروفیت ہو گئی ہے اور اتنا وقت گر گیا ہے مختلف کاموں میں خاص کیے